اے بن اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دیہن طرف کا ودا دیا اور تم پر من اور سلوا اتارا